بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے الف لام میم صاد یہ کتاب تیری طرف اس لیے اتاری گئی ہے کہ تو ڈرائے اور ایمانداروں کے لیے نصیحت ہو اس لیے تو اس سے تنگ دل نہ ہو ہاں تو ان کو سنا دے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اترا ہے اس پر چلو اور اس کے علاوہ اور دوستوں اور دنیا داروں لوٹنے کھسوٹنے والے گدی نشینوں کی چال نہ چلو مگر تم بہت ہی کم سوچتے ہو وَكَم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَالُوا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين دیکھو ہم نے کئی ایک بستیاں تباہ کر دیں جب انہوں نے نبیوں سے مقابلہ کیا تو راتوں رات یا دن کو سوتے ہوئے ان پر ہمارا عذاب آیا پھر جب ہمارا عذاب ان پر آ پہنچا تو سوا اس کے کچھ نہ کہہ سکے کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں ہم نے جان بوجھ کر سچے لوگوں کا مقابلہ کیا بس جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان لوگوں اور رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے پھر ہم ان کو اپنے علم سے واقعات سنائیں گے اور ہم کسی واقعے سے غائب نہیں والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون और अमाल का वज़न भी उस रोज़ बरहक है बस जिन लोगों के नेक अमाल वज़न में ज़्यादा होंगे वही पास अर्थात कामयाब होंगे اور جن کے نیک اعمال کم ہوں گے ہماری اوگیا کے کارن انہوں نے ہی اپنے آپ کو ٹوٹے نقصان میں ڈالا ہوگا جس کی سزا ان کو بھگتنی ہوگی اور ہم ہی نے تم کو زمین میں جگہ دی اور تمہاری معاش ارتھات روزی روٹی کے راستے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 نے کہا کہ میں نے جب تجھے حکم دیا تھا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے چونکہ اس کی یہ اٹکل بازی نسل کے مقابلے میں تھی جو کسی طرح جائز نہیں اس لیے اللہ نے کہا تو اس جنت سے نکل جا اس میں رہ کر تجھے ایسی شیخی مناسب نہ تھی اس لیے تو نکل جا کیونکہ تو ذلیل ہے بے حیا نے پھر بھی شیخی بگھارنی نہ چھوڑی بولا کہ ان کے جی اٹھنے کے دن تک مجھے چھوٹ دے دے اللہ نے کہا تجھے چھوٹ ہے قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا بولا چونکہ تو نے مجھے بھٹکایا اور گمراہ کیا ہے اس لیے میں ان کو روکنے کے لیے تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا پھر ان کے آگے اور پیچھے سے دائیں اور بائیں سے بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا اللہ نے کہا ذلیل اور رسوا ہو کر اس جماعت سے نکل جا جو ان میں سے تیرے پیچھے ہوگا اور تیرے جال میں پھنسے گا میں تم سب کو جہنم میں ڈالوں گا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين اور اے آدم تو اور تیری بیوی باغ میں بسو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور اس پیڑ کے نزدیک نہ جانا ورنہ تم نافرمانوں میں ہو جاؤ گے پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہوں کو جون سے پوشیدہ تھیں ان کے سامنے ننگا کر کے دکھا دے اور کہا کہ اللہ نے اس پیڑ کا پھل کھانے سے تم کو محض اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ اسی باغ میں نہ رہ جاؤ قسم کھا کر کہتا رہا کہ میں بلا شبہ تمہارا خیر خواہ ہوں فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ۖ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پھر دھوکے سے ان کو پھسلا ہی لیا پس اس پیڑ کا پھل انہوں نے کھایا ہی تھا کہ ان کی شرمگاہیں ان کو دکھائی دینے لگیں اور مارے شرم کے وہ باغ کے چوڑے چوڑے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے اور اللہ نے ان سے کہا کہ کیا میں نے تم کو اس پیڑ کے کھانے سے منع نہ کیا تھا اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے وہ دونوں بولے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر سوئیں ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہ بخشے گا رحم کرے گا تو بلا شبہ ہم ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون اللہ نے کہا تم اس باغ سے اترے رہو نکل جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک سمے تک ٹھکانہ اور سامان ہے اللہ نے یہ بھی کہا کہ اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے اور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 کو سیدھی راہ سے نہ بھٹکا دے جیسا تمہارے ماتا پتا کو اس نے جنت سے نکالا تھا ان سے ان کا لباس اتروایا تھا کہ ان کی شرمگاہیں انہیں ننگا کر کے سامنے دکھا دے وہ اور اس کی ضروریت ارتھات ساتھی تم کو ایسی گھات سے دیکھ رہے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے جو لوگ سچی تعلیم کو نہیں مانتے ہم شیطانوں کو ان کے دوست بنا دیتے ہیں وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون کہ جب کوئی کام بے حیائی کا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں یہی آدیش دیا ہے تو کہے کچھ شک نہیں کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا جن باتوں کو تم نہیں جانتے وہ تم اللہ کے ذمہ لگاتے ہو تو کہے میرے رب نے تہذیب ارتھات سبھیتا کا آدیش دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے سمے مستعد یعنی تیار ہو جایا کرو اور دلی اخلاص سے اس کی اطاعت کرتے ہوئے اسے پکارا کرو جس پرکار اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اسی پرکار تم اس کی طرف پھرو گے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 اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا اس کو اور پاکیزہ روزی کو کس نے حرام کیا ہے تو کہے یہ نعمتیں دنیا کی زندگی میں تو ایمانداروں کے لیے مشترک یعنی ساجھی داری میں ہیں مگر قیامت کے دن صرف انہی کے لیے خاص ہوں گی اسی طرح ہم علم رکھنے والوں کے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کیا کرتے ہیں تاکہ وہ غور کر کے نتیجہ تک پہنچیں قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ تو کہے میرے پروردگار نے کھلی اور چھپی بے حیائی کو حرام کیا ہے یعنی کھلے اور چھپے میں حرام کاری اور گناہ اور نہ حق ایک دوسرے پر ذاتی کرنا اور اللہ کا ساج ہی ان وستؤں کو بنانا جن کے ساج ہی بنانے کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنے لگو جو تم کو بھی معلوم نہ ہوں اور ہر ایک قوم کے لیے وقت مقرر ہے تو جب ان کا وقت آ لگتا ہے تو نہ اس سے ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اس لیے میں نے پہلے ہی حکم دے رکھا ہے کہ اے آدم کے بیٹو اگر تمہارے پاس ہی میں سے میرے رسول آئیں جو تم کو میرے آدیش سنائیں تو جو ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم میں ہوں گے اور جو لوگ ہمارے حکموں کے انکاری ہوں گے اور تکبر کریں گے وہی جہنمی ہو کر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين تو تم خود ہی بتلاؤ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے یا اس کے حکموں کو جھٹلائے تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہے کوئی نہیں انہی کو الہی کتاب میں سے عذاب کا حصہ پہنچے گا اور جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے جائیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم ضرورت کے وقت اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے وہ آج کدھر چلے گئے وہ کہیں گے کہ آج تو وہ ہم سے ایسے غائب ہو گئے کہ ہماری سنتے ہی نہیں اور اپنے خلاف سوئیں گواہی دیں گے کہ بے شک ہم کافر تھے قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اللہ حکم دے گا کہ جو تم سے پہلے جن اور انسان کفر کی حالت میں گزر چکے ہیں ان کے ساتھ آگ کے اندر تم بھی داخل ہو جاؤ وہاں یہ استھت ہوگی کہ جب کبھی کوئی قوم اس میں جائے گی تو اپنے ساتھ والوں کو لانت کرے گی یہاں تک کہ سارے ہی اس میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے پہلوں کے حق میں کہیں گے اے میرے پروردگار دگار انہوں نے ہی ہم کو گمراہ کیا تھا اور ہم ان کے بہکاوے میں آ گئے اس لیے تو ان کو آگ میں ہم سے دو گنا عذاب دے اللہ کہے گا تم سب کو دو گنا دو گنا ہے لیکن تم ایک دوسرے کی تکلیف نہیں جانتے اور پہلے لوگ جب پچھلوں کی یہ ونتی سنیں گے تو پچھلوں سے کہیں گے تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں کہ تم پر تکلیف ہلکی ہو بس اپنا منہ لے کر اپنی بدکاری کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم کیونکہ ہمارے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 پر وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اسے درست پایا کیا تم نے بھی برے کاموں پر اللہ کے وعدے کو ٹھیک پایا ہے وہ کہیں گے کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بھی بری درگت ہو رہی ہے اتنے میں پکارنے والا پکارے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لانت ہے جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں اکارڑ اعتراض کرنے کو ٹیڑھا پن سوچا کرتے تھے اور آخرت کی زندگی کے انکاری تھے اور ان دونوں کے درمیان ایک روک ہوگی اور آراہ پر کچھ لوگ ہوں گے وہ ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور جنت والوں کو سلام علیکم کہہ کر پکاریں گے ابھی سوئیں تو جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے مگر آشاوان ارتھات امیدوار اوش ہوں گے وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون اور جب ان کی نظر جہنمیوں پر جا پڑے گی تو ان کی بری استھت کو دیکھ کر کہیں گے کہ اے ہمارے مولا تو ہم کو ان ظالموں کی قوم کے ساتھ نہ کرنا اور آراف والے دوزخی لوگوں کو بھی جن کو ان کے ظاہری تکبر کے نشانوں سے پہچانتے ہوں گے بلا کر کہیں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 وما كانوا بآياتنا يجحدون اور جهنمي جنتی لوگوں سے کہیں گے ہم تو جلے جا رہے ہیں اللہ کے واسطے ہم پر تھوڑا سا پانی تو ڈالو یا جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو جنتی کہیں گے ہم مجبور ہیں اللہ نے کافروں سے یہ دونوں نعمتیں روک رکھی ہیں کن کافروں سے جنہوں نے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی سے فریب کھائے ہوئے تھے اسی لیے ہم ان کو اس دن دوزخ میں جان بوجھ کر ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ اس دن کے پیش آنے کو بھولے ہوئے ہیں اور جس پرکار ہمارے حکموں سے انکار کرتے ہیں ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ۖ اور ہم نے ان کے پاس کتاب بھی پہنچا دی جس کو ہم نے بڑی سمجھ بوجھ سے کھول کھول کر بیان کر دیا اور وہ ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یہ تو کیول اس کے پرڑام کے انتظار میں ہیں جس دن اس کا پرڑام آ پہنچا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول سچی تعلیم لے کر آئے تھے مگر ہم نے ان کی قدر نہ کی تو کیا کوئی ہے جو اس آڑے وقت میں ہمارا سفارشی ہو کر ہماری سفارش کرے کہ ہمارے عذاب میں کمی ہو یا ہم کو پہلی زندگی میں لوٹا دیا جائے کہ ہم پہلے کیے کے خلاف نیک عمل کریں بے شک انہوں نے اپنا آپ ہی نقصان کیا اور جو کچھ اللہ کے خلاف جھوٹ گڑھا کرتے تھے وہ سب ان کو بھول گئے إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كشك نهي नहीं कि तुम्हारा पालनहार एक ही معبود है جس کا پاک نام اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن کی مدت میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا دن کو رات سے وہی ڈھانپتا ہے دن رات ایک دوسرے کے پیچھے چپکے چپکے لگے ہوئے ہیں اور سورج اور چاند اور ستاروں کو اسی نے اپنے حکم سے کام پر لگا رکھا ہے اسی نے سب کچھ پیدا کیا اور اسی کا سب اختیار ہے اللہ کی ذات ہی برکت والی ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين اپنے رب سے ہی گڑ گڑا کر چپکے چپکے ماغا کرو اللہ سیما ریکھا سے آگے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور دنیا کی اصلاح ہونے کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ کہ نئی نئی بدعتیں نکال کر عملی دین کو مٹاؤ اور ڈر اور لالچ سے اسی کو پکارو اللہ کی رحمت ان نیکوکاروں سے بہت ہی نکٹ ہوتی ہے حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وہی ذات پاک ہے جو اپنے رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو ورشا کی خوشخبری دیتے ہوئے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو لے اڑتی ہیں تو ہم اس بادل کو خشک بستی کی اور چلا دیتے ہیں پھر اس میں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 تَعْلَمُونَ کیا تو کوئی نئی تعلیم لایا ہے سے پہلے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا پھر اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اے بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اگر اس حال میں تمہاری زندگی گزری تو تمہارے حال پر مجھے بڑے دن کے دنڈ کا بھے ہے اس کی قوم کے سردار ارتھات مکھیا بولے ہم تو تیری نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے خیال میں تو تو کھلی گمراہی میں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کہ نوح نے کہا کہ بھائیو میں گمراہ نہیں بلکہ سارے جہان کے رب کی طرف سے رسول ہوں اس کے سندیش تم کو پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کی سوچنا یعنی اطلاع ہے جن کی تم کو نہیں کیا تم اس سیدھی سادی شکشا سے انکاری ہو اور اواجبتم ان ذکر من رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين آشچري کرتے ہو کہ تمہیں میں سے ایک آدمی دوارا اللہ کے یہاں سے تم کو نصیحت پہنچی تاکہ وہ تمہیں برے کاموں سے ڈرائے اور تم پرہیزگار بنو اور تم پر رحم کیا جائے اتنے وستار سے بیان سن کر بھی لوگوں نے نہ مانا تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بیڑے یعنی کشتی میں ڈوبنے سے نجات دی اور جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھٹلایا تھا ان کو پانی میں ڈبو دیا کیونکہ وہ برے کاموں میں اندھے ہو رہے تھے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين اور آت قوم کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں اس کی قوم کے سردار یعنی پرمکھ جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہمارے خیال میں تو تو بے وقوف ہے جو بڑوں کی چال سے مخالف چلتا ہے اور ہم تجھ کو جھوٹا سمجھتے ہیں خود نے کہا کہ اے بھائیو میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں کو اس کے سندیش پہنچاؤں اور اگر تم غور کرو تو میں تمہارا حقیقی خیر خواہ ہوں أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئ جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين کیا تم تعجب کرتے ہو یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں میں سے ایک آدمی کے وسیلے سے تم کو نصیحت پہنچی تاکہ وہ تم کو برے کاموں سے ڈرائے اور اللہ کی مہربانی کو یاد کرو کہ اس نے تم کو نوح کی قوم کے پیچھے زمین میں ان کا جانشین ارتھات اترا دھکاری بنایا اور بدنی طاقت بھی تم کو اوروں سے ادھک دی اس لیے تم اس کا احسان مانو تاکہ تمہارا بھلا ہو یہ ابھاگے بجائے آگیا پالن کرنے کے الٹے یوں بولے کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم لوگ اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے باپ دادے عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں سو اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کا ہم کو ڈراوا دیتا ہے ہم پر لے آ ورنہ ہم ماننے والے نہیں قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ہود نے کہا کہ پروردگار کا عذاب اور غضب تم پر آ ہی چکا ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ مجھ سے کیول ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے من گھڑت مقرر کر رکھے ہیں اللہ نے تو ان کی کوئی سند نہیں بتلائی یہ دیوی دیوتا بزرگ تم نے سوئنگ بنائے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ اب تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں آخر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ پالوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا اور جنہوں نے ہمارے آدیشوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی کیونکہ وہ سچی شکشا پر ایمان نہ لائے تھے وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آيةً فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين اور ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں اللہ کی طرف سے ایک اسپشٹ دلیل بھی تمہارے پاس آئی ہے تو میری دعا سے یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے چمتکار ہے اس لیے اسے چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ دکھ کی مار تم کو پہنچے گی اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اللہ نے یاد قوم کے بعد تم کو زمین پر نائب بنایا اور زمین میں تم کو جگہ دی اور ڈھب سکھایا کہ تم صاف زمین میں بڑے بڑے محل بنا لیتے ہو اور پہاڑوں کو کھود کر گھر بناتے ہو اس لیے تم اللہ کے احسان یاد کرو اور زمین میں اکارڑ اپدرو نہ پھیلاتے پھرو قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون اس کی قوم کے گھمنڈی نیتاؤں نے کمزور لوگوں کو جو ایمان لائے ہوئے تھے کہا کیا تمہیں اس بات کا وشواس ہے کی صالح اللہ کا سندیشتہ ہے وہ بولے یقین کیا جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے ان گھمنڈیوں نے کہا جسے تم نے بنا سوچے سمجھے مانا ہے ہم اس کے انکاری ہیں فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے آدیش سے سرکشی اختیار کی اور بولے اے صالح اگر تو رسول ہے تو جس بات کا ہم کو ڈراوا دیتا ہے ہم پر لے آ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے سون پر بھوکمپ آیا تو وہ صبح کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہی رہ گئے اور دم نکل گیا پس صالح ان کی یہ حالت دیکھ کر ان سے ہٹ گیا اور بولا میری قوم کے لوگوں میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچائے اور تمہاری خیر خواہی بھی کی مگر تم ایسے شریر ہو کہ خیر خواہوں کو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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ۖ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين اور سنو سڑکوں پر ڈرانے دھمکانے کو اور ایمانداروں کو اللہ کی راہ سے روکنے کو اور اس میں بےحودہ پرشت کر کے کجی ٹیڑھا پل نکالنے کو نہ بیٹھا کرو اور اس سمے کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے اللہ نے تم کو بڑھایا اور اس پر غور کرو کہ فساد مچانے والوں کا انت کیسا برا ہوا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين اور اگر ایک جماعت تم میں سے میری تعلیم کو جو میں لے کر آیا ہوں مان چکی ہے اور ایک جماعت نے نہیں مانا ہے تو ذرا دیر ٹھہرو اور صبر کرو جب تک اللہ ہم میں فیصلہ فرما دے اور وہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين کی قوم میں سے تکبر یعنی گھمنڈ کرنے والے سرداروں نے کہا اے شعیب ایک نہ ایک دن ہم تجھ کو اور تیرے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم خود بخود ہمارے مذہب اور چال چلن کی طرف لوٹ آؤ گے شعیب نے کہا اگرچہ ہم کو ناپسند ہی ہو کچھ شک نہیں کہ اگر ہم تمہارے دین میں یعنی بت پرستی اور شرک میں اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو بچایا ہے لوٹ آئے تو ہم نے اللہ پر بہتان یعنی جھوٹ باندھا اس لیے ہم سے تو ہو نہیں سکتا کہ تمہارے دین میں آ جائیں ہاں اللہ ہی جو ہمارا پروردگار ہے کسی سمے چاہے تو اور بات ہے ہمارے پروردگار نے سب کچھ جانا ہوا ہے اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے مولا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ فرما کیونکہ تو فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين شعيب کا یہ ٹھوس اتر سن کر اس کی قوم میں سے سرداروں نے جو کافر تھے کہا کہ لوگوں یاد رکھو اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو تم سخت گھاٹے میں ہو گئے وہ انہی باتوں میں تھے کہ ایک سخت بھوکمپ ان پر آیا جس سے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہی رہ گئے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا اللہ کی غضب سے ایسے ہو گئے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہ تھے واسطوں میں جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی ٹوٹے میں ہوئے جب وہ تباہ اور برباد ہوئے تو پھر شعیب ان سے پھرا اور میدان میں آ کر افسوس کے ساتھ ان سے کہنے لگا بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچائے اور تمہاری خیر خواہی کی مگر تم نے ایک نہ سنی फिर मैं काफिरों की कौम पर चौंकर رنجیدہ ہوں وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بستی میں ہم نے کوئی نبی بھیجا تو اس میں رہنے والوں کو سچی تعلیم سے انکار کرنے کی وجہ سے سختی اور مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ اپنے کرتوتوں کو سمجھ کر گڑ گڑائیں مگر جب وہ نہ رکے تو پھر ہم نے تکلیف کے بدلے ان کو آسانی دی یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے اور مستی میں آ کر کہنے لگے یہ سمے کا الٹ پھیر ہے اسی پرکار رنج اور آرام ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتے رہے تو ہم نے ان کو اچانک جب انہیں کچھ خبر بھی نہ تھی پکڑ لیا اور ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ چھوڑا اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کے بدلے میں ان کو پکڑا اور خوب پچھاڑا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ان بستیوں والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ہمارا عذاب راتوں رات ان کے سوتے وقت ان پر آ جائے کیا یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب دن دہاڑے ان کے کھیلتے ہوئے ان پر آ جائے اور ان کو پیس ڈالے کیا یہ اللہ کے پوشیدہ داؤں سے بے فکر ہیں اللہ کے داؤں سے ٹوٹا پانے والے ہی بے خوف ہوا کرتے ہیں کیا ان ٹوٹا پانے والے لوگوں کو جو ایک کے بعد دوسرے زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ کام رہنمائی نہیں کرتا کہ اگر ہم چاہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کریں اور ان کے دلوں پر مہر کر دیں پس وہ سنے ہی نہیں تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا وجدنا لأكثرهم من عهد وإن أكثرهم لفاسقين ہم ان بستیوں کے تھوڑے بہت حالات تجھ کو سناتے ہیں مختصر یہ کہ اپنی معمولی زندگی میں نہایت سرکشی کو پہنچے اور ان کے پاس رسول بھی اسپشٹ آدیش لے کر آئے پھر بھی وہ جس بات سے پہلے انکاری ہو چکے تھے اس پر ایمان نہ لائے اسی طرح اللہ کفر کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے اور ہم نے ان میں سے بہتوں کو عہد پر نہیں پایا اور ان میں سے ادھکتر کو ہم نے بدکار پایا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق پھر ایک مدت کے بعد ان کے پیچھے موسا کو فرعون اور اس کے درباری سرداروں کی طرف ہم نے اپنے حکم دے کر بھیجا تو انہوں نے بھی ان آدیشوں سے انکار کیا پھر کس پرکار فساد کرنے والوں کا انت ہوا اس کو بھی تو سوچ لے اور موسا نے ہر چند کہا اے فرعون میں اللہ رب العالمین کا ہوں میرا فرض ہے کہ میں اللہ کے حق میں سچی بات کے سوا کچھ نہ کہوں دیکھو میں تمہارے پاس پروردگار کے یہاں سے کھلی دلیل بھی لایا ہوں پس تو میری نبوت پر ایمان لا اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے قال ان كنت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 قوم کے سردار کہنے لگے کہ نسند یہ بڑا ماہر جادوگر ہے اس کا ارادہ ہے کہ تمہارے ملک سے تم کو نکال دے اس لیے تم کیا پرستاؤ پیش کرتے ہو سب نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو تھوڑی مہلت دیجیے اور ملک میں جمع کرنے والے دودھ بھیج دیجیے کہ ہر ایک جادو جاننے والے کو جو بڑا ماہر ہے حضور فرعون کے پاس لائیں چنانچہ دودھ بھیجے گئے اور جادوگروں نے فرعون کے حضور میں آ کر کہا کہ اگر ہم اس پر غالب رہے کو کچھ انعام ملے گا یا نہیں قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فرعون نے کہا کہ ہاں بہت انعام ملے گا اور تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے اب وہ بولے اے موسیٰ تو پہلے اپنی لاٹھی ڈالتا ہے یا ہم پہلے ڈالیں موسا نے کہا نہیں بلکہ تم ہی پہلے ڈالو سو جب ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں کو جادو سے وشبھوت کر دیا اور ان کو دہشت میں ڈالا اور ایک بڑا ہی اثر کرنے والا جادو لائے وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إن غالبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اور ہم نے موسا کو الہام کیا کہ تو بھی اپنی لکڑی پھینک دے بس اسی سمے وہ جو جھوٹ موٹ کے سانپ بنا رہے تھے ان کو نگلتی جاتی تھی بس حق غالب آیا اور جو کچھ وہ بنا رہے تھے سب برباد ہو گیا پس فرونی وہاں ہار گئے اور اپنا سا منہ لے کر زلیل لوٹ گئے اور جادوگر سجدہ میں گر پڑے اور اپنے ایمان کا اظہار کرنے کو بولے کہ ہم اپنے پروردگار پر جو موسا اور ہارون کا پروردگار ہے ایمان لائے ہیں فرعون دھمکی دیتے ہوئے بولا کہ تم میری اجازت دینے سے ہی اس پر ایمان لے آئے یقینی بات ہے کہ یہ تم سب کا دھوکہ ہے جو تم نے ایک جٹ ہو کر اس شہر میں چلایا ہے کہ شہر کے اصل رہنے والوں کو اس سے نکال دو سو تم اس کا پرڑام جان لو گے کہ پہلے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کٹوا دوں گا پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا جادوگر یہ دھمکی سن کر بولے ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں اور تو کیول ہم میں اتنی ہی بات عیبدار پاتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں پر جو ہم کو موسا دوارا ملی ہم ایمان لے آئے ہمارے مولا ہم کو صبر دے اور ہم کو اپنی تابے داری میں مارنا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين اس کی قوم کے سرداروں منتری پریشد نے کہا کہ کیا حضور موسا اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ ملک میں کھلے جی سے فساد پھیلائیں اور حضور کے معبودوں کو چھوڑ دیں فرعون نے کہا ہم ان کے لڑکوں کو مروا ڈالیں گے اور ان کی لڑکیوں کو جیوت رہنے دیں گے اور ہم ان پر ہر پرکار سے غالب ہیں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 کو بھی دیکھے گا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون और हमने فرعون की कौम को اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں گرفتار کیا تاکہ وہ نصیحت پائیں پھر بھی وہ ایسے شریر تھے کہ جب ان کو کوئی خوشحالی پہنچتی تو کہتے کہ یہ ہمارا حق ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو موسا اور اس کے ساتھیوں کی نحوس سمجھتے اور کہتے کہ جب سے یہ منحوس نکلے ہیں ایسی ایسی آفتیں آنے لگی ہیں سن رکھو کہ ان کی شامت اعمال یعنی کرموں کا دن اللہ کے یہاں سے تھا لیکن بہت سے ان میں سے نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا غضب ہے یا کچھ اور وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل اور صاف مقابلے میں کھلے منہ کہتے تھے کہ کوئی بھی نشان تو ہم کو دکھا جس کے ذریعہ تو ہم پر جادو کرے اور پھسلانا چاہے ہم تجھے نہ مانیں گے اور کبھی بھی تیری آگیا پالن نہ کریں گے پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی دل اور جوئیں اور میڈھک اور خون وغیرہ بلائیں بھیجیں جو کھلے کھلے نشان تھے پھر بھی وہ لوگ تکبر کرنے والے اور مجرم ہی رہے اور جب کبھی کوئی عذاب ان پر نادل ہوتا تو فریاد کرتے ہوئے کہتے کہ اے موسیٰ چونکہ تجھ سے اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا ہوا ہے اس لیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا مان اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کرا دے گا تو ہم تیری بات مان لیں گے اور اوشی بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين پھر جب ہم عذاب کو ایک مدت تک ان سے ہٹا دیتے جو ہمارے علم میں مقرر ہوتا تو وہ لوگ اس مدت کو پہنچتے ہی ترنت وعدہ خلافی کرتے پھر آخر ہم نے ان سے گستاخیوں کا بدلہ لیا سو ہم نے دریا کے اندر پانی میں ان کو ڈبو دیا کیونکہ وہ ہمارے نشانوں کو جھٹلاتے تھے اور اس جھٹلانے کی سزا سے غافل تھے وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اور جس قوم کو ترے ترے کے اپایوں سے کمزور کیا جاتا تھا ہم نے اسے بڑی برکت والی زمین کنان وغیرہ کے پورب اور پشچم کا مالک بنا دیا اور چونکہ بنی اسرائیل نے تکلیفوں پر صبر کیا تھا اس لیے اللہ کے نیک حکم یعنی اچھے اچھے وعدے ان کے حق میں پورے ہوئے اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم تجویزیں کیا کرتے اور عالی شان بھون بناتے تھے ہم نے سب کچھ برباد کیا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين اور بنی اسرائیل کو ہم نے ندی سے پار کرایا تو وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں پر پجاری بن کر بیٹھا کرتے تھے بولے کہ اے موسا جیسے ان کے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 کیا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسا بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا پھر جب ہوش میں آیا تو بولا تو پاک ہے میں تیرے سامنے کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين الله نے کہا اے موسا میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی سے سب لوگوں پر فضیلت دی اس لیے جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے وہ مضبوط پکڑ اور شکر گزاروں میں ہو اور ہم نے اس کے لیے ان تختیوں میں جن میں موسا کو تورات دی تھی ہر پرکار کی نصیحت اور ہر ایک مذہبی بات کی تفصیل لکھ دی تھی تو اے موسیٰ تم اس کو قوت سے پکڑنا اور اپنی قوم کو حکم کرنا کہ اچھی طرح سے اس کو پکڑیں میں بہت جلد تم کو تھوڑے سمے کے بعد فرونی جیسے بدکاروں کو ملک فتح کی حالت میں دکھاؤں گا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين اور جو لوگ زمین پر ناحق بڑائی کرتے اور پھولے نہیں سماتے ہیں ان کو اپنے حکموں سے پھیر دوں گا اگرچہ وہ ہر پرکار کی نشانی اور چمتکار بھی دیکھیں تو بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے اور اگر ہر پرکار کے نشان بھی دیکھیں تو بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ پائیں گے تو جھٹ سے اس کو لیں گے کیونکہ وہ ہمارے حکموں سے تو انکاری اور بے और ہوں گے والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون یہ اعلان بھی ان کو سنا دو کہ جو لوگ ہمارے حکموں کو جھٹلائیں گے اور آخرت کی زندگی کے انکاری ہوں گے ان کے نیک عمل سب کے سب باطل ہو جائیں گے اور جو کچھ کفر و شرک وہ کرتے ہوں گے اسی کا بدلہ ان کو ملے گا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين موسى کی قوم نے اس سے پیچھے اور ہی گل کھلائے وہ یہ کہ اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا وہ کیا تھا کیول ایک آواز دار جسم تھا کیا ان جاہلوں نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ وہ ان سے بولتا نہیں تھا اور نہ ان کی کسی پرکار کی رہنمائی کرتا تھا اس کو معبود بناتے ہی اللہ کے نزدیک ظالم ٹھہر گئے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 وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من جب موسا اللہ کے بتلانے سے غصہ سے بھرا ہوا رنجیدہ اپنی قوم کی طرف آیا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے تم لوگوں نے بہت ہی برا کام اختیار کیا کیا تم کو شرم نہیں آئی کیا اللہ کی شریعت سے پہلے ہی تم جلد بازی کر گئے یہ کہہ کر سخت ملین ہوا اور ان پتھروں کو جو پہاڑ پر اس کو ملے تھے پھینک دیا اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر کھینچنے لگا اس نے نہایت نرمی سے کہا اے بھائی میں کیا کرتا قوم نے مجھے ضعیف سمجھا اگر میں زیادہ کچھ کہتا تو مجھے مال دینا بھی ان سے کچھ دور نہ تھا اس لیے دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسا اور مجھے بھی اپنی ناراضگی میں ظالموں کے ساتھ مت شامل کر موسا نے دعا کی کہ اے مولا مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر کیونکہ تو سب سے ادھک رحم کرنے والا ہے اللہ نے حضرت موسا کو وحی دوارا آدیش دیا کہ جن لوگوں نے بچھڑا بنایا تھا ان کو اللہ کے یہاں سے غضب اور ذلت کی مار دنیا میں پہنچے گی جھوٹ باندھنے والوں کو ہم اسی پرکار دنڈ دیا کرتے ہیں ہمارا یہ قانون اٹل ہے اور جو لوگ برے کام کر کے توبہ کر جاتے ہیں پر پکا ایمان لاتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بے شک تیرا رب توبہ کے بعد بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ۖ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين جب حضرت موسى کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے ان تختیوں کو پکڑا ان کے مضمون میں ہدایت تھی اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رحمت انت میں بنی اسرائیل نے توبہ کی اور موسا نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو ہماری حاضری کے لیے چنا مگر وہ کہنے لگے کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے نہ مانیں گے پھر جب بھونچال چال ان پر آیا تو موسا نے دعا کی کہ الہی اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو مار دیتا کیا تو ہم میں سے بے وقوفوں کی نامعقول بات کرنے سے ہم کو ہلاک کیے دیتا ہے یہ کام بھی سراسر تیری جانچ ہے جس کو تو چاہے اس کو نہ سمجھنے سے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے اس کو سمجھ دے تو ہمارا والی ہے اس لیے ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بڑا بخشنے والا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 في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ۖ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ۖ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يعني ان لوگوں کے نام کروں گا جو نبی امی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے معاملے میں تابداری کریں گے جس کو وہ تورات انجیل میں لکھا ہوا اپنے پاس پائیں گے جو ان کو نیک باتوں کا حکم دے گا اور ناجائز کاموں سے منع کرے گا اور پاکیزہ چیزیں ان کو حلال بتائے گا اور جو حرام ہوں گی ان کو حرام ٹھہرائے گا اور ان یہودیوں اور عیسائیوں سے احکام کو سختی اور گلے کے پھندے جون پر کھڑے ہوں گے دور کر دے گا پس جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور جو نور یعنی قرآن اس نبی کے ساتھ اترا اس کی تابے داری کی ہوگی وہی لوگ کامیاب ہوں گے قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي الله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون تو کہ اے لوگو تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں وہ اللہ جس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمینوں پر ہے جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں وہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے پس تم اللہ پر اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے جو اللہ اور اس کے کلمات احکام پر دل سے ایمان رکھتا ہے ایمان لاؤ اور اس کی آگیا پالن کرو تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ اور حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت تھی جو حق بات کی رہنمائی کرتی اور اسی سے انصاف کرتی تھی وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم ۖ وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اور ہم نے ان کو بڑے بڑے بارہ گروہ بنایا اور ان کی ضرورت کا اتنا خیال رکھا کہ جب موسا کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسا کو سندیش دیا کہ اپنی لکڑی پتھر پر مار اس پتھر کو لکڑی کا لگنا ہی تھا کہ بارہ سوتے اس میں سے بہ نکلے ہر ایک آدمی نے ان سے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر بادلوں کا چھاؤں کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا اور عام اجازت دی کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ نعمتیں کھاؤ اور اوگیا نہ کرو آخر کار ہمارا تو کچھ نہ بگاڑ سکے لیکن اس کی مخالفت میں اپنا نقصان کرتے رہے وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون और जब उन्होंने गेहूं प्याज वगैरह को मांगा तो उनसे कहा गया कि इस بستی میں چلے جاؤ اور جہاں سے چاہو کھلے کھاتے پھرو اور حتہ کہو یعنی معافی چاہو اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور آئندہ نیکوکاروں کو ادھک دیں گے پھر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے کہی ہوئی بات کے خلاف اور بات کہی پس ہم نے ان کے برے करतूत کی وجہ سے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون تو ان سے اس بستی والوں کا حال پوچھ جو دریا کے کنارے بسے تھے جب وہ شنیوار ارتھات سنیچر کے دن زیادتی کرتے تھے کیونکہ سنیچر کے دن مچھلیاں زور سے ٹڈی دل کی طرح آتی اور جس دن وہ سنیچر میں مشغول نہ ہوتے بالکل نہ آتی آخر انہوں نے سنیچر کی خلاف ورزی کر کے شکار کرنا آرمبھ کر دیا ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم ان کو اسی طرح آزماتے تھے اور جب ان میں سے ایک جماعت بولی کہ کیوں تم ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہو کہ جن کو اللہ تباہ کرے گا یا سخت عذاب میں گرفتار کرے گا انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم اللہ کے پاس اپنا عذر بنا سکیں اور شاید وہ بھی اس بدکاری سے بچ جائیں فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين پس جب وہ لوگ اپدیش و نصیحت سب بھول بیٹھے تو ہم نے انہی لوگوں کو جو بدکاری سے منع کیا کرتے تھے بچایا اور باقی سب ظالموں کو بدکاریوں کی وجہ سے سخت عذاب میں گرفتار کیا پھر جب وہ مناہی کی حد سے بڑھتے ہی گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و خار بن جاؤ تمہارے لیے یہی سزا اچت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون اور جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو سخت عذاب پہنچاتے رہیں گے بے شک تیرا رب بڑی جلدی عذاب پہنچا سکتا ہے اور وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے اور سنو ہم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 اپنے بیجا گھمن میں کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معاف کیا جائے گا اور اگر ایک طرف والا کچھ رشوت دے کر غلط مسئلہ لے جائے پھر دوسری طرف سے بھی اس کے مثل مال ملے تو وہ بھی لے لیتے ہیں کیا کتاب میں اس پرکار عہد نہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے نام پر حق بات ہی کہنا یہ حکم اب بھی تورات میں موجود ہے اور جو کچھ اس میں ہے یہ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں حالانکہ آخرت کا گھر انہیں لوگوں کے لیے ہے جو پرہیز گار ہیں کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں اور نماز اچھے ڈھنگ سے گزارتے ہیں وہی مزے سے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 جاؤ اور وہ سمے یاد کرو جب تیرے پروردگار نے بنی آدم کی اولاد ان کے سلب ارتھات پیٹھ کی ہڈیوں سے نکالی اور انہی کون پر گواہ بنایا پرشن یہ تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں وہ بولے ہاں بے شک تو ہمارا پروردگار ہے ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ کہیں قیامت کے روز نہ کہنے لگو کہ ہم ان سے غافل تھے او انما آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون يا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے باپ داداؤں نے پہلے ہی کیا اور ہم تو ان کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے پھر کیا تو ہم کو دوسرے غلط کاروں کی غلط کاری سے تباہ کرتا ہے اور اسی پرکار ہم احکام کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ تیری قوم کے لوگ ہماری طرف رجوع کریں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون کا قصہ سنا جس کو ہم نے اپنے احکام دیئے پھر وہ ان حکموں سے صاف نکل گیا پس شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا پس نتیجہ یہ ہوا کہ وہ راہ بھولوں میں جا ملا اور اگر ہم چاہتے تو ان نحکام کے ساتھ اس کو بلند رتبہ کرتے وہ ان پر عمل کرتا اور درجے پاتا لیکن اس نے سوئیں ہی پستی میں گرنا چاہا اور اپنے خواہش کے پیچھے لگا رہا پس اس کی مثال ذلیل کتے کی سی ہے جس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپتا ہے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے یہ ذلت اور خاری کی مثال اس قوم کی ہے جو ہمارے آدیشوں کا منکر ہو پس تو ان کی ہدایت کے لیے قصے بتلایا کر تاکہ یہ کچھ فکر کریں ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي اصل بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے حکموں کے منکر ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ان کی مثال اللہ کے نزدیک بہت ہی بری ہے جس کو اللہ اپنی راہ پر لگائے وہی ہدایت پر ہیں جس کو وہ اپنے پاس سے ڈھکیل دے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون بحث جن اور انسان جہنم کے لیے ہی ہم نے بنائے ہیں دیکھنے میں تو ان کے سینوں میں دل ہیں پر ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں پر وہ ان سے حق و باطل دیکھتے نہیں اور ان کے سروں پر کان ہیں پر وہ ان سے ہدایت کی باتیں سنتے نہیں خلاصہ یہ کہ وہ مورکھتا میں گویا چار پایوں کے سمان ہیں بلکہ چار पायों سے بھی گئے گزرے اور یہی لوگ غافل ہیں ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون اور سب نیک نام اللہ کے لیے مخصوص ہیں پس تم اس کو ان ناموں سے پکارا کرو اور جو بے دین اس کے ناموں میں کج روی ارتھات پن کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين اور ہماری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو حق بات کی ہدایت کرتے ہیں اور سوئنگ بھی اسی کے انسار نیائے کرتے ہیں اور جو لوگ ہمارے حکموں کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو دھیرے دھیرے ایسے راستوں سے جسے وہ نہیں جانتے گھسیٹیں گے اور اب تو میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں میرا داؤں بڑا ہی مضبوط ہے أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کیا یہ فکر نہیں کرتے کہ ان کا ہم صحبت ارتھات ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون تو ہے نہیں اگر غور کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تو کھلا ڈرانے والا ہے کیا یہ لوگ آسمانوں اور زمینوں کے انتظام اور حکومت میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں غور فکر نہیں کرتے اور یہ کہ شاید ان کی اجل ارتھات انت نکٹ ہی آ لگی ہو اور مرنے کے بعد ان پر کیا کچھ گزرے گا پھر اس سچی شکشا کو چھوڑ کر کس بات پر یقین کریں گے جن کو اللہ ہی دھتکار دے اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہو سکتا اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں حیران چھوڑ دیتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ۖ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وہ مسخری کے طور پر تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب ہوگی تاریخ بتاؤ تو کہے کہ اس کی سوچنا کیول میرے پروردگار ہی کو ہے وہی اچت سمے پر اسے پرکٹ کرے گا اس کا خوف اتنا ہے کہ تمام آسمان والوں اور زمین والوں پر دہشتناک ہے اچانک ہی تم پر پرکٹ ہو جائے گی تجھ سے تو اس طرح پوچھتے ہیں گویا تو اس کی ٹوہ میں ہے تو کہہ دے کہ اس کی سوچنا تو کیول اللہ کو ہے مجھے اس کی سوچنا نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں مانتے اے ہمارے رسول تو کہہ دے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی فائدہ اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہاں اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سا بھلا کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی میں تو کیول برے کاموں پر ڈرانے والا اور ایمانداروں کو شبھ سوچنا سنانے والا ہوں هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به ۖ فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما ۖ فتعالى الله عما يشركون مجھے بھیجنے والا وہ سچا معبود ہے جس نے تم کو ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی پتنی بنائی تاکہ وہ اس پتنی کے ساتھ تسلی پائے پھر جب پروش مہلا سے آوشکتا پوری کرتا ہے تو اس کو ہلکا سا گرب ہو جاتا ہے وہ اپنے گرب حمل سے چلتی پھرتی ہے جب بوجھل ہوتی ہے تو دونوں اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو ہم کو صحیح و سالم بچہ دے تو ہم تیرے آبھاری ہوں گے پھر جب اللہ ان کو صحیح سالم بچہ دیتا ہے तो میں ساج ہی بنا دیتے ہیں پس اللہ ان کے شرک سے بلند ہے أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ کیا ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود مخلوق ہیں اور نہ ان کی وہ سہایتا کر سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ کی اور اگر تم ان بناوٹی معبودوں کو ہدایت چاہنے کی غرض سے بلاؤ تو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو ان تدعون من دون عباد فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها اور اس میں تو شک نہیں کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں سو اگر تم اپنے دعوے میں کہ ان کو کچھ لابھ پہنچانے کا اختیار ہے سچے ہو تو ان کو بلاؤ پھر دیکھیں کہ وہ تمہاری مان بھی لیں کیا تم دیکھتے ہو کہ ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ چیزوں کو پکڑتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعہ وہ دیکھا کرتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنا کرتے ہیں تو کہہ دے کہ اپنے شریکوں کو بلا لو پھر مجھ پر داؤں چلا لو اور مجھے کسی پرکار ڈھیل مت دو میں دیکھوں کہ تمہارے بناوٹی معبود میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون میرا نگران اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے اور وہی نیک و کاروں کا نگراں ہوا کرتا ہے اور تم جس کو اس کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے نفسوں کی اور اگر تم ان کو راہ دکھانے کے لیے بلاؤ اور دعا مانگو تو تمہاری سنیں گے بھی نہیں اور تو سمجھتا ہے कि तुझे देख रहे हैं हालांकि वो नहीं देखते خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم تو درگزر کرنے کی عادت ڈال اور نیک کام بتلا اور جاہلوں سے الگ رہ اور اگر شیطان کی طرف سے مان لو کہ تجھے کوئی حرکت پہنچے کہ جوش میں آ کر شیطان کا سامنا کر بیٹھے تو جھٹ سے اللہ کی پناہ لے بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون پرہیزگاروں کو انسان ہونے کے ناطے جب کوئی شیطانی حرکت سوچتی ہے تو اسی سمے اللہ کے عذاب کے خیال سے ان کو سوج آ جاتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان شیطانوں کی صحبت میں رہنے والے ان کو گمراہی کی طرف ڈھکیلے لیے جاتے ہیں اور کمی نہیں کرتے اور جب تو ان کو ان کی خواہش کے انوسار حکم نہیں لا دیتا تو کہہ دیتے ہیں کہ تو نے یہ حکم کیوں نہ بنا لیا تو کہہ دے کہ میں کیول اسی بات کے پیچھے چلتا ہوں جس کی مجھے پروردگار کے یہاں سے خبر ملتی ہے یہ قرآن تمہارے پروردگار کی اور سے نصیحت اور ہدایت ہے اور ایمانداروں کے लिए رحمت ہے وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون اور جب نصیحت کی غرض سے تم پر قرآن پڑھا جائے تو اس کو تم سنا کرو اور چپ رہا کرو تاکہ تم پر اللہ کی اور سے رحمت ہو اور تو اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے نہ زور کی آواز سے بلکہ مناسب درمیانی آواز سے صبح و شام پکارا کر اور غافلوں کی جماعت سے نہ ہو جا بے شک جو تیرے پروردگار کے مقرب ہیں اس کی عبادت کرنے سے تکبر اور سرکشی نہیں کرتے اور اس کی تسبیح پڑھتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں